محمر نے ہمیں زہری سے اسی سند کے ساتھ اسی طرح خبر دی البتہ انہوں نے فروا بن نفاسا کی جگہ نعامہ صحیح لفظ ہی ہے کہا اور کہا رب کعبہ کی قسم وہ شکست کھا گئے رب کعبہ کی قسم وہ شکست کھا گئے اور انہوں نے حدیث میں یہ اضافہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے انہیں شکست دے دی کہا ایسے لگتا ہے کہ میں اب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ ان کے پیچھے اپنے خچر کو ایر لگا رہے ہیں صحیح مسلم حدیث نمبر چار ہزار چھ سو تیرہ